جیسے وہ اپنے سلوی بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور ان کی ایک جماعت حق کو جانتے ہوئے چھپاتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر ایسا ہی یقین رکھتے ہیں جیسے انہیں اپنی سلوی اولاد کے بارے میں یقین ہے کہ یہ ہماری اولاد ہیں اور یہ یقین انہیں ان اوصاف کے ذریعے حاصل ہو چکا ہے جو تورات و انجیل میں نبی معود کے بارے میں موجود ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ عراف آیت 157 میں فرمایا ہے یج مکتوباً عندہم فی التورات والانجیل یعنی نبی معود کی صفات ان کی تورات و انجیل میں لکھی ہوئی موجود ہیں لیکن اہل کتاب کا ایک گروہ اس حق بات کو جانتے ہوئے چھپاتا ہے